سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے احکام تحریر کروائے لیکن ابھی تک ان کو عاملین کی طرف نہیں بھیجا تھا کہ آپ انتقال فرما گئے پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر امال کی طرف بھجوائی اور ان کی وفات تک اس پر عمل ہوتا رہا ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی تحریر اپنے امال کو بھجوائی اور اس پر عمل ہوتا رہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت وہ تحریر ان کی وصیت کے ساتھ موجود تھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس میں یہ تفصیل لکھی ہوئی تھی چوبیس اونٹوں تک ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری بطور زکوٰۃ مقرر ہے جب پچیس اونٹ ہو جائیں تو ایک بنت مخاز فرض ہے اگر بنت مخاز نہ ہو تو ابن لبون دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی مقدار پینتیس اونٹوں تک ہے جب چھتیس ہو جائیں تو پینتالیس اونٹوں تک بنت لبون واجب ہے پھر چھیالیس سے ساٹھ تک حقہ ہے اس سے بڑھ جائیں تو پچہتر تک جگہ ہے جب اونٹ اس مقدار سے بھی بڑھ جائیں تو نوے تک دو عدد بنت لبون ہوں گی اس کے بعد اکیانوے سے ایک سو بیس تک تین حقے واجب ہیں اور جب اونٹ اس سے بھی زائد ہوں تو ہر پچاس پر ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون بطور زکوٰۃ فرض ہے رہا مسئلہ بکریوں کی زکوٰۃ کا تو چالیس سے ایک سو بیس بکریوں تک ایک بکری اور ایک سو اکیس سے دو سو تک دو بکریاں بطور زکوٰۃ فرض ہیں اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائیں تو تین سو تک تین بکریاں اور اس کے بعد چار سو ہو جائیں تو چار بکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ بکریاں ہوں تو ہر سو میں ایک بکری زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک ریوڑ کو الگ الگ یا الگ الگ ریوڑوں کو اکٹھا نہ کیا جائے اگر ایک سے زائد شرکا کی بکریوں میں سے زکوٰۃ واجب ہو گئی تو وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے زکوٰۃ میں کوئی بوڑھی یا ایب والی بکری نہ لی جائے حدیث نمبر تینتیس سو اٹھہتر مسند احمد